سیدنا عبد الرحمن بن نبی بکر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس عرفہ کے دن گئے جبکہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور گرمی کی شدت کی وجہ سے ان پر پانی ڈالا جا رہا تھا سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا آپ روزہ توڑ دیں لیکن انہوں نے کہا میں روزہ کیسے توڑ دوں جبکہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عرفہ کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے حدیث نمبر انتالیس سو اسی مسند احمد